فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بقل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم والليل اذا يقشى قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے غشیا یغشیو تو یغشا کا معنی چھا جانا قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے والنہاری اذا تجلا اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے تجلا کا معنی روشن ہو اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے وما خلق الذکر والانسا اور اس کی قسم جس نے پیدا کیا الذکر والانسا مرد اور عورت کو ان سعیکم لشتہ بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں سعیکم تمہاری کوششیں لشتہ مختلف ہیں شتہ جدا جدا مختلف متفرق جدا جدا تمہاری کوششیں جدا جدا ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْقَوَ وَاتَّقَوَ پھر جس نے دیا اور پرہیزگاری اختیار کی آتا کا معنی جس نے دیا دینا آتا اور سچ مانا اچھی بات کی تصدیق کی حسنا کا مانا ہوتا ہے اچھی بات تو اچھی بات کی تصدیق کی تو جس نے دیا اور تقوی اختیار کیا اور اچھے بات کی تصدیق کی تو پس سرو لیو سرا آسان کر دیں گے ہم ان کے لیے راحت کی چیز یسر آسانی کو کہتے ہیں راحت آرام آسانی تو بس آسان کر دیں گے ہم ان کے لیے راحت سکون بقلا ایک کوشش تو یہ ہے کہ جو دیتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے اچھے بات کی تصدیق کرتا ہے اور دوسری کوشش کیا ہے اور جس نے کنجوسی کی اور بے پرواہی اختیار کی اور جھٹلایا بالحسنہ اچھی بات کو تو ہم اس کے لیے تکلیف کی چیز آسان کر دیں گے اور کہتے ہیں تنگی کو تکلیف تو تکلیف کی چیز ہم آسان کر دیں گے وما میں وما يغني اور نہ یغنی کفایت کرے گا اغنا یغنی اغنا ان کفایت کرنا اس سے معلو اس کا مال ادا جب تردہ نیچے کرے گا برباد برباد کرے گا اپنے مال کو برباد کرے گا اور اس کا معنی ہوتا ہے تردہ یہ واحد مذکر غائب ماضی تفاعل سے ہے ماضی نیچے گرانا گڑے میں گرنا ضرب یا ضربو سے ہو تو اس کا معنی دھکا دینا توڑنا تو وما یغنی عن اور اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا جب وہ برباد ہونے لگے گا نیچے گرے گا برباد ہونے لگے گا انہدا بے شک ہم پر تو راہ دکھانا ہے ان انینا للہدا ہم پر تو راہ دکھانا ہے وہ ان لنا اور ہمارے ہی قبضے میں ہے آخرت اور دنیا اولا سے مراد دنیا آخرت اور اولا اولا پہلے ہے آخرت بعد میں تو اولا اول سے ہے پہلے دنیا ہے بعد میں آخرت آئے گی تو ہمارے ہی قبضے میں ہے آخرت اور دنیا لانا ہمارے لیے ہے یقیناً ہمارے لیے یعنی ہمارے قبضے میں ہے دنیا اور آخرت فانذرتکم پس میں تمہیں ڈھراتا ہوں انذر ينذر انذارا باب افعال ڈرانا پس میں تمہیں ڈراتا ہوں انذرتکم واحد متکلم کا ماضی کا صیغہ ہے تم کو ڈھراتا ہوں نارن آگ سے ترزا بھڑکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ سے انذرتو میں تمہیں ڈھرا چکا ہوں لا الا الاشقا اس میں وہی بدبخت گرے گا نہیں داخل ہوگا یسلح اس کے اندر الا الاشقا مگر بدبخت یعنی اس میں وہی بدبخت گرے گا الذي كذب وتولى جس نے جھٹلایا وتولى اور منہ مو موڑ لیا وسيجنبها الاتقى اور عن قریب ایک طرف کیا جائے گا سیوجن بو مزارے کا سیدھا ہے مزارے مجبور تو ہم ایک طرف کر دیں گے العتقا بڑا پرہیزگار اتقا تفضیل کسی سیغہ ہے بڑا پرہیزگار تو احا جو ہے احا یہ جو وسع جن نبو ہا یہ جو ہا ہے یہ آگ کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی اس سے مراد آگ ہے تو ان قریب ہم ایک طرف کر دیں گے اس آگ سے العتقا جو بڑا پرہیزگار ہوگا اور اس آگ سے وہ پرہیزگار دور رہے گا اللہ لہو یا جو اپنا مال اس غرض سے دیتا ہے اللہ جو تیما جو اپنا مال اس غرض سے دیتا ہے يتزكى تزکتا کہ وہ پاک ہو جائے وما لأحد عنده من نعمت تجزا وما اور نہیں لأحد کسی کے لیے عنده اس پر من نعمت احسان میں سے تجزا بدلہ دیا جائے اور اس پر کسی کا کوئی احسان بھی نہیں جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو وما لأحد عنده من نعمت اور اس پر کسی کا احسان بھی نہیں تو جزا جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو الا ابتغاء وجه ربه الاعلى الا مگر ابتغاء وہ چاہتا ہے وجہ رضا رضامندی رب اپنے رب کی الاعلى اعلی شان بلند و برتر الا وجه ربه الاعلى وہ صرف اپنے عالیشان رب کی رضامندی چاہتا ہے اس کے لیے مال دیتا ہے ولا سوف يرضى اور ان قریب وہ خوش ہو جائے گا يرضى خوش ہو جائے گا سوف ان قریب وہ خوش خوش خوش ہو جائے گا بات سمجھ میں آ گئی ترجمہ سب کو سمجھ میں آ گیا ذرا اس کی تفصیل دیکھ لیجیے قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے تو رات چھوٹی لمبی گرم سرد اس کی مختلف قسمیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک مکمل نشانی ہے رات اور یہ رات موت کا قیامت کا نمونہ بھی ہے تو جس طرح رات کے اندر سب پر نیند آ جاتی ہے اسی طرح ایک دن سب پر موت تاری ہوگی ایک دن قیامت آ جائے گی اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت مکمل قدرت ہے تو اس کے اندر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا منظر بھی ہے تو رات کے اندر تاریکی میں چور ڈکیت زنا کار جادوگر اور بد کردار ان کو گناہوں کا موقع ملتا ہے اور دن کے اندر چور بدماش یہ زنا کار چھپ جاتے ہیں اور وہ لوگ جو اچھے ہوتے ہیں نیک وکار ہوتے ہیں وہ دن کے اندر کوشش کرتے رہتے ہیں اور قسم ہے مرد اور اور اور عورت کے کے پیدا کرنے یہاں پر ما مصدریہ ہو تو یہاں پر اس سے مراد ہوگا وما خلق الذکر والانثى قسم ہے اس ذات کی جس نے نر و مادہ کو پیدا کیا اگر ما قسم ہے اور قسم ہے نر و مادہ کو پیدا کرنے کی تو یہ مختلف معنی یہاں پر ہو سکتے ہیں بعض نے کہا ہے کہ یہاں پر زکر سے مراد آدم علیہ السلام ہے انسا سے مراد حضرت علیہ السلام ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ہر نر اور مادہ چاہے انسان ہو یا حیوان ہو یا کسی بھی مخلوق کا نر و مادہ ہو یہ بھی اللہ تعالی شاہ کی قدرت کاملہ کی بڑی دلیل ہے بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت سے کسی نہ کسی مقصد کے پیش نظر کسی نہ کسی مقصد کے تحت یہ انسان کوشش کر رہا ہے یہ انسان عمل کر رہا ہے جیسے آپ نے سورت الانشقاق میں پڑھا یا ایوہ الانسان انکا کادح الى کدحا فملاقی اور سورت البلد میں آپ نے پڑھا لقد خلقنا الانسان فی کہ بعض لوگ اپنی محنت اور کوشش سے ہمیشہ کے لیے راحت کا سامان کر لیتے ہیں اور بعض اپنی کوشش سے عذاب کا ہمیشہ کے عذاب کا سامان کر لیتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر انسان جب صبح کو نکلتا ہے اور اپنے نفس کو بیچتا ہے تو کچھ لوگ اپنے لیے سامان نجات مہیا کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں تو پہلے قسم آیا اب جواب قسم ان نسا یا کم رات دن اور نر و مادہ کی تین قسموں کا جواب نسا کم لشتہ جیسے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد وہاں پر جواب قسم کیا تھا لقد خلقنا الانسان في كبد اور سورۃ الانشقاق میں اذا السماء شقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وہاں بھی جواب قسم اسی طرح مضمون کا آیا تھا تو یہاں پر جو قسم کھائی گئی ہے رات دن اور نر و مادہ کی تین قسمیں کھائی گئی ہے اس میں مناسبت یہ ہے نر اور مادہ اس کی جو کوششیں ہوتی ہے دن اور رات میں ہوتی ہے دن اور رات میں یہ نر اور مادہ کوششیں کرتے رہتے ہیں اس لیے دن اور رات کی قسم کھائی اور اسی طرح دن اور رات یہ دو مختلف چیزیں ہیں ممتاز چیزیں ہیں اسی طرح مومن اور کافر کے اعمال ایک دوسرے سے الگ الگ ہے جدا جدا ہے تو کافر کے اعمال اور کافر کی کوششیں رات کی طرح ہے تاریخ رات کی طرح اور مومن کے اعمال اور مومن کی کوششیں جو دن کی طرح نورانی اور روشن ہوتے ہیں اور ایک مناسبت یہ بھی بیان کی ہے مفسرین کرام نے کہ رات اور دن موسموں کے اعتبار سے چھوٹی بڑی ہوتی رہتی ہیں کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے کبھی چھوٹی ہو جاتی ہے کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے کبھی دن چھوٹا ہو جاتا ہے سردی گرمی وغیرہ کے اعتبار سے بھی یہ دن اور رات مختلف ہوتے رہتے ہیں موسموں کے اعتبار سے اسی طرح انسانوں کے اچھے برے اعمال مختلف احوال اور کیفیات کے اعتبار سے یہ مختلف ہوتے رہتے ہیں مومن سے نیکیاں ہوتی ہیں اور کبھی کبھی غفلت بھی ہو جاتی ہے کبھی مومن گناہوں کا مرتکب بھی ہو جاتا ہے لیکن جب یہ ایمان والا توبہ کرتا ہے تو سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اسی طرح کافر سے بھی بعض حالات میں نیکیاں ہو جاتی ہیں جیسے صدقات انصاف ہمدردی مگر کفر کی جو ظلمت ہے وہ ظلمت ان نیکیوں کو چھپا کر ختم کر دیتی ہے اور ان نسائیہ کم میں اس طرف اشارہ ہے کہ مرد اور عورتوں میں سے ہر ایک کے لیے الگ میدان عمل مقرر ہے لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ چاند کو جا کر پکڑ لے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے ہر ایک دائرے میں گھومتا ہے تو جس طرح رات دن اور آفتاب سورج چاند یہ اپنے دائرے میں گھومتے ہیں اپنے دائرے میں یہ عمل کرتے عمل کے لیے مقرر ہے اسی طرح نر اور مادہ کے لیے فطری طور پر ایک دائرہ عمل ہے مثلا امامت ہے مرد کے لیے خلافت ہے طلب معاش ہے یہ مردوں کے لیے تربیت اولاد کرنا گھر کا نظم نصب یہ عورتوں کے لیے عورتوں کے فرائض تو ان یہ فطری حدود ہے تو ان فطری حدود کو توڑ کر عورتوں کو مردوں کے دائرہ عمل میں لانا ظلم ہے یہ برابری نہیں ہے اور اسی طرح مردوں کو عورتوں کے کاموں میں لانا دائر عمل میں لانا ظلم ہوگا تو ہر ایک کے لیے اپنا اپنا دائرۂ عمل ہے آگے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرما رہے ہیں فَأَمَّا مَنْ آقَوْ وَتَّقَوْ کس کوشش اور عمل کے اعتبار سے انسان دو قسم پر ہے اور پھر دونوں کی تین تین اوصاف ہیں سائی کوشش اور عمل کے اعتبار سے انسان کی دو قسمیں ہیں اور پھر دونوں کی تین تین اوصاف ہیں تو پہلا جو پہلی جو قسم ہے وہ کامیاب لوگوں کی قسم ہے اور ان کی تین اوصاف اوصاف ہیں وہ تین کیا ہے یہ تین اوصاف یعنی راہ خدا میں مال خرچ کرنا اللہ سے ڈر کر زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی سے بچنے بچے رہنا اور اچھی بات اچھی بات کی تصدیق کرنا اور دوسری قسم پہلی قسم کے بالکل مخالف ہے یہ ناکام لوگوں کی قسم ہے ان کے بھی تین اوصاف ہے بالخصنا ایک وصف بخل ہے یعنی مال خرچ نہیں کرتے زکوٰۃ صدقات واجبہ ادا کرنے سے گریز کرتے ہیں اور دوسرا وصف استغنا یعنی اللہ سے ڈر کر اس کی اطاعت کرنے کے بجائے بے نیازی اور بے رخی اختیار کرتے ہیں اور تیسرا وصف اچھی بات کو جٹلاتے ہیں تو ان دونوں قسموں کے نتائج کیا ہے پہلے قسم کا نتیجہ یعنی ہم اس کو سہولت دے دیں گے یا توفیق دے دیں گے شریعت پر عمل کرنے کی توفیق دے دیں گے یا سہولت دے دیں گے یسرا کے لفظی معنی آسانی آرام راحت اس سے مراد ایسے خسائل ہے جو انسان کو راحت تک پہنچا دے یا اس سے مراد اللہ کی رضا اور جنت تک پہنچا دے یا اس سے شریعت مراد ہے جیسے میں نے پہلے بتایا تو شریعت پر چل کر اللہ راضی ہوں گے اور جب اللہ راضی ہوں گے تو جنت تک جانے کا ذریعہ ہوگا تو دوسرا جو دوسری جو قسم ہے اس کے متعلق اللہ فرما رہے یعنی ہم ان اعمال بد کے ارتکاب کرنے والوں کے لیے عسرا عسرا کو آسان کریں گے عسرا کے لفظی معنی مشکل تکلیف دہ چیز اس سے مراد وہ قسائل جو مصیبت میں ڈالنے والے ہیں اور اس سے مراد اللہ کی ناراضگی اور جہنم تک پہنچانے والے یا وہ اعمال جو شریعت کے خلاف ہو تو الحسن وصدق قبل یہ جو لفظ ہے الحسن اس سے مراد کیا ہے اچھی بات کی تصدیق کرنا اس سے مراد لا الہ الا اللہ کلمہ توحید مراد ہے یا جنت مراد ہے جیسے قرآن حکیم میں ایک اور جگہ آیا ہے للذین احسن الحسن یعنی جنت مراد ہے حسنہ کا لفظ وہاں پر آیا اس سے مراد جنت ہے بات سمجھ میں آ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں سب کو آگے بات سمجھ میں السلام علیکم